السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور مزیدار کہانی کہانی کا عنوان ہے شبنم کا تاج اور یہ شبنم کسی کا نام نہیں بلکہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے پانی کے قطرے ہوتے ہیں جو اگر آپ صبح نکلیں تو گھاس پر اور پتوں پر نظر آتے ہیں بہت ہی پیارے سنتے ہیں کسی بادشاہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی وہ بہت ضدی تھی ایک دن صبح کو وہ باغ میں ٹہلنے کے لیے گئی تو اس نے پھول پتیوں پر شبنم کے قطرے چمکتے ہوئے دیکھے شبنم کے یہ قطرے ان ہیروں سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھے جو شہزادی کے پاس تھے شہزادی سیدھی محل میں واپس آئی اور بادشاہ سے کہنے لگی ابا جان مجھے شبنم کا ایک تاج بنوا دیجئے جب تک مجھے تاج نہیں ملے گا میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہ کہہ کر شہزادی نے اپنا کمرہ بند کر لیا اور چادر اوڑھ کر پلنگ پر لیٹ گئی بادشاہ جانتا تھا کہ شبنم کے قطروں سے تاج نہیں بنایا جا سکتا پھر بھی اس نے شہزادی کی ضد پوری کرنے کے لیے شہر کے تمام سناروں کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ تین دن کے اندر اندر شبنم کے قطروں کا تاج بنا کر پیش کرو ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی بے چارے سنار حیران پریشان کہ شبنم کا تاج کس طرح بنائے ان سناروں میں ایک بوڑھا سنار بہت عقلمند تھا سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی وہ دوسرے دن صبح کو محل کے دروازے پر گیا اور سپاہیوں سے کہا کہ وہ شہزادی کا تاج بنانے آیا ہے سپاہی اسے شہزادی کے پاس لے گئے بوڑھے سنار نے شہزادی کو جھک کر سلام کیا اور بولا حضور میں آپ کا تاج بنانے کے لیے آیا ہوں لیکن میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو شہزادی نے پوچھا سنار بولا آپ باغ میں چل کر مجھے شبنم کے وہ قطرے دے دیجئے جن کا آپ تاج بنوانا چاہتی ہیں جو قطرے آپ پسند کر کے مجھے دیں گی میں فوراً ان کا تاج بنا دوں گا شہزادی سنار کے ساتھ باغ میں گئی پھولوں اور پتوں پر شبنم کے قطرے جگمگا رہے تھے لیکن شہزادی نے جس قطرے کو بھی چھوا وہ اس کی انگلیوں پر پانی کی طرح بہہ گیا تب شہزادی نے شرمندہ ہو کر بوڑھے سنار سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی ایسی ضد نہیں کرے گی اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم مجھے یقین ہے کہ کہانی زبانی کے ساتھ ہی شہزادی کی طرح ضدی نہیں ہے بات سمجھ بھی لیتے ہیں اور مان بھی لیتے ہیں بہت پیارے ہیں آپ سب کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ